میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و وغیرہ مجھے مجدد زبان حضرت مولانا شاہ کے محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ناز شریف کے اشعار آپ کا ذکر ہے دو جہاں آپ کا ذکر ہے دو جہاں کا مرتبہ اس جہاں میں آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں آپ کا مرتبہ اس جہاں میں آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں جیسے خورشید ہو آسمان دوست تو یہ شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہاں دوست دوستو یہ شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہاں میں دوست تو یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہاں میں آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آزمانے گرنا سلے آلہ ہو زبان پر کیا اثر ہوگا فغامی گرنا صلی علی ہو زباں پر کیا اثر ہوگا فغامی گرنا صلی علی ہو زباں پر کیا اثر ہوگا فغامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اپنی دعاؤں سے پہلے اور دعاؤں کے بعد ضرور شریف پڑھ لیا کرو ورنہ تمہاری دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہیں گی اور بزرگوں نے اس میں یہ راز بتلایا ہے کہ ضرور شریف وہ عبادت ہے کہ قطعی قبول ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ضرور شریف ضرور قبول فرماتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعجاز ہے ان کے اعجاز میں ضرور قبول گناہ گار سے گناہ گار ضرور شریف پڑے گا اور ضرور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کرنا ہے تو اول تو چیز اللہ تعالیٰ قبول کر لی اور پھر آخر میں ضرور شریف پڑھ لیا وہ بھی قبول کر لیں تو کریم کریم مالک سے یہ بعید ہے کہ اول قبول آخر قبول درمیان کا رد کر دیں پھر سارا قبول کر لیتے ہیں اس لیے اس میں یہ راز ہے کہ دعاؤں سے پہلے دعا سے پہلے ضرور درود شریف کا اہتمام کریں اور آخر میں بھی ضرور شریف تو ان شاء اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول ہوگی گرنا سلے اللہ ہو زباں پر کیا اثر ہوگا آہو میں گرنا سلے اللہ ہو زباں پر کیا اثر ہوگا آو میں ورفانا کا انعام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جامی ورفانا کا انعام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جامی لیکن ان اللہ و ملائی کا تو جہان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی پر رحمت بھیج رہے ہیں بھیج رہے ہیں اور ملائکہ بھی دوڑتے ہیں میں اور زمین پر بھی مسلمان مومن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درو شریف بھیج کر اس قدر خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا احسان مانتے ہیں تو یہ بڑا فارانہ لکڑھ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا کیا ہے کہ کلمہ شریف میں بھی جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور محمد الرسول اللہ نہ کہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے جہنم میں جائے جب تک اللہ پر ایمان تو ہے جب تک نبی پر بھی ایمان نہیں لائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا وہ شخص جہنم میں جائے گا کافی اللہ پر ایمان لانا ان کے رسول پر ایمان لانا فرض ہے تو ایمان مکمل ہی نہیں ہے دوسرے یہ کہ اذان کے اندر اشد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشد اللہ محمد الرسول اللہ صاحب جو اگر اشد اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا تو اس کی اذان نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان میں آپ کا ذکر بلند کر اب تیرا نام کیا میرے نام کے ساتھ ورفانا کا انعام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں ورفانا کا انعام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان شرد تو ہی دے کا مل یہی آپ کا قلب و جامی شرط توحید کامل یہی ہے عشق ہو آپ کا قلب و جامع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت ہونا یہ بھی مومن کے لیے ضروری ہے تو آج اس کا کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی وہ محبت ہے یہ ایسے پتہ چلے گا جب رسول کا فرمان آئے گا اور اس کے مقابلے میں کوئی مخالفت کرے یا کوئی مخالف عمل کرے اس وقت پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قیمت ہے یا نہیں ہے بعض اوقات دل میں محسوس نہیں ہوتی محبت لیکن ہوتی ہے چنگاری آگ دل میں ہوتی ہے اگر کوئی کچھ کہہ دیتا ہے کوئی بکواس الٹی سیدھی کرتا ہے اس وقت مومن کا جوش کیسے کیسے گناگار ہوں گے ظاہر میں بالکل بے دین لیکن وہاں اگر دین کے خلاف کوئی بات کر دی کھڑے ہو جاتے غصہ سب کرتا ایک دفعہ ایک شاعر تھے تو وہ بہت بہت زیادہ پیتے تھے نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ اور روتے تھے کہ میں بہت گناہ گار ہوں اپنے آپ کو بہت گناہ گار تو سمجھتے تھے کہ نماز روزہ کچھ نہیں ہے پیتے ہی رہتے تھے شراب خانے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص بہت ہی بدین اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی اور یہ نشے میں دکھ تھے لیکن جیسے ہی اس نے ایسی بکواس کی اٹھ کر جو ہے اس کو بوتل سے اٹھا کے اس کا سر پھاڑ دیا بتائیے کہاں کہاں اللہ اور رسول کی محبت چھپی ہوئی اس لیے کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آئے اللہ مالک ہے اگرچہ اور حرام ہے شراب اور گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اس کا ارتکاب جان بوجھ کر کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ مسلمان کے اندر اگرچہ وہ گناہ گار ہے لیکن معلوم ہے کہاں کہاں اس نے محبت چھپی ہوتی ہے ایسے ہی بشر حافی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں تو ان کا بھی یہ حال تھا کہ وہ بہت پیتے تھے تو ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے تو دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا زمین پہ نظر آیا ان کو تو شراب کے نشے میں دودھ تھے لیکن دیکھا کہ اس کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اٹھایا اس کو گھر لے گئے صاف کیا چوما اور تاپ کے اوپر رکھ دیا یہ میرے اللہ کا نام بس اللہ کو ایسی ادا پسند آئی کہ ہمیشہ کے لیے ان کو توبہ کی توفیق ہو گئی شراب سے توبہ کی اور اللہ والے ہو گئے یہ ایسے اللہ والے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی کہ جہاں جہاں وہ جاتے تھے تو وہ ننگے پیر جاتے تھے وہ ان ان کو ایک کے اوپر حال تاری ہو گیا تھا کہ میرے جو ہے نا فرش نہ ہم نے زمین کو فرش بنایا ہے تو بھائی میرے اللہ نے بنایا ان پہ حال تاریخ ہو گیا کہ اللہ کا بنایا ہوا فرش ہے اس میں جوتے پہن کے کہتے تھے لہٰذا نہیں پہنتے تھے تو جب چلتے تھے تو زمین پہ جہاں جہاں کہیں نجاست ہوتی تھی اللہ حکم دیتے تھے نجاست کو زمین نگل لیتی تھی ان کا راستہ پاک اور صاف ہو جاتا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے کب وہ کب وہ محبت جو ہے وہ دل میں جو تھی چنگاری وہ آگ بن کے پھڑکنے لگ جائے اسی لیے کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے شرط توحید کامل یہی ہے عشق ہو آپ کا قلب و شرط توحید کامل یہی ہاں تو محسوس نہیں ہوتی محبت والوں پر لیکن جب ایسا موقع آتا ہے کہ اللہ اور رسول کا فرمان ایک طرف اور اس کی مخالفت ایک طرف تو یہ اللہ اور رسول کا فرمان جو ہے اس کی تابے داری کرتا ہے بس پھر کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ اور رسول کی محبت ہے اگر یہ اس کے مخالف چلا جاتا ہے تو محبت میں کمی ہے شرط توحید کامل یہی ہے عشق ہو آپ کا قلب و جامی کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو شریف کی جب پڑھتے تھے تو اس کے دوران ان میں سے اشعار بھی پڑھتے جاتے تھے صبح صبح حضرت ذکر فرماتے تھے تو بہت ہی پر نور ذکر فرماتے شرط توحید کامل یہی ہے عشق ہو آپ کا قلب و جامع کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن آپ کا رتبہ دونوں جہاں یہ دو شیر حضرت کے اوجر شریف میں بھی لکھے ہوئے تھے جو پہلے پرانا اجن شریف تھا جس اندر چھوٹا سا ایک کمرہ تھا آپ نے دیکھا ہوگا وہ مشکل سے پانچ یا چھ نہیں آٹھ بائی دس فٹ کا ہوگا بس اسی میں خود دام بھی رہ رہے تھے اسی میں برس برس تھا برس اگر اس کمرے میں برس تھا ہاں، برس تو وہاں یہ شاید کو لکھے رہتے نسل زباں پر کیا اثر ہوگا میں اور شرط توحید کامل یہی ہے عشق کو وہ آپ کا جائے سبز گمبد پہ جس کی نظر ہو وہ بھلا جائے کس گل سے تامے سبز گمبد پہ جس کی نظر ہو وہ بھلا جائے کس گل سے تامے سب گنبد پہ جس کی نظر ہو وہ بھلا جائے کس گل سے میں آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان نام کہتا ہے پیارا محمد صلی اللہ تعالی ایک گلو فرما دیتے سے ہی سنا ہم نے ساری بات کہ فرماتے تھے کہ یہ محمد قلم جو ہے دو دفعہ لب ملے نیم قلم جو ہے وہ لب ملے بغیر ادا نہیں ہوتا تو گیا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دفعہ بوسے لے گے اپنی اپنی عشق و محبت کی بات ہے تعبیرات نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمان ہے جامع نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمان ہے جامع دیکھیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف نہ اٹھاتے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے گھر میں بیٹھے رہتے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیش کی کہ آپ کہیں تو آپ کے لیے مکہ کے سنگریزوں کو سونے کا بنا اتنی ریت ہوتی ہے شہر میں تو آپ فرمائیں تو ہم اس کو سونے کا بنا تو کیا کیا کرتے ہیں کہ اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک رات پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں تو آپ کا شکر کروں اور دوسری رات جو ہے فاتح سے رہوں تو آپ اس پر صبر کروں اور آپ سے گریا ازاری کروں میں تو یہ زندگی چاہتا ہوں اللہ سے ملاقات کیونکہ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل سے صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا صبر اور شکر مصیبت پر شکر صبر اور نعمتوں پر شکر یہ راستہ اللہ تک پہنچنے کا ہے اور پھر کیسی کیسی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکالیف نہ اٹھاتے دین کیسے پھیلتا اور دین نہ پھیلتا تو آج ہم حضرت ہمارے فرماتے تھے اگر دین نہ پھیلتا تو آج ہم رام چندر ہوتے کہیں کچھ ہوتے تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا حق ہے اتنا بڑا حق ہے کہ ہم اس کا حق سے شکر ادا نہیں کر سکتے ہزاروں لاکھوں دفعہ بھی دور شریف پڑھ لیں حق ادا نہیں ہو سکتا ہاں تو اس لیے دور شریف پڑھ کے بھی اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اتنی بڑی عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اعزاز ہے کہ وہ قبول بھی فرما دیتے ہیں نام کہتا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمان ہے جامع یہ ہے فیضان نور نبوت جو ہے اسلام سارے جہاں میں یہ ہے فیضان نور نبوت جو ہے اسلام سارے جہاں آخر آشے کیا کہوں شان گنبد کچھ نہیں غم ہے اختر تر زبان میں کیا کہوں رفعت شان گنبد کچھ نہیں دم ہے اختر زبان میں کیا رفعت شان گنبد کچھ نہیں دم ہے اختر زبان میں آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہوا تعالیٰ کے حادیث مبارکہ کے علوم و معارف کا مجموعہ ہے حضرت والا کے حاضی شریف کی عجیب عجیب لامی تشریحات عاشقانہ محبت سے بھری ہوئی وہاں ہم زیادہ تر یہی پڑھتے ہیں اپنے گھر پہ دعا سے متعلق مضمون ہے حدیث شریف نے ملمی یا اللہ یا غبر علیہ اوکما قال علیہ السلام السلام ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے یہاں معاملہ دوسرا ہے اگر انسان کے سامنے آدمی ایک دفعہ چلا گیا بھائی فلاں چیز کی ضرورت ہے دے دوبارہ جائے گا تو پھر ادھر لے دلال کر کے پھر دے دے گا کسی دفعہ جاؤ تو وہ پھر وہ بھگا دے گا اور ناراض ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ بار بار مانگنے سے اور زیادہ خوش ہوتے ہیں ایک اور بیان فرمایا بات ہے اور جب اور مضامین میں ہے یہ بات ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جن جیسے ملحین مانے اصرار کرنا بچہ جیسے ضد کرتا ہے نا رو رو کے ابا دے دیجیے ابا ابا دے دیجیے نہیں مجھے چاہیے ایسے انداز کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں گریا اداری سے مانگنا سے اللہ دے دیجیے لیکن دعا کے بعد جو ہے اور بس اب جو ہے ان کو یہ انتظار نہ کرے کہ کیوں نہیں دیا یہ شکایت بس دے دیا ٹھیک ہے نہیں تو ہم ہر بار فرماتے کہ اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ادرونی استجب لگو مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ملم علی اللہ یا غضب علیہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ سے ناراض ہوتا ہے معلوم ہوا کہ آپ نے دعا کی صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ حکم فرما دیا کہ بندے آپ سے مانگے اگر آپ حکم نہ دیتے تو ہم خاکی بدلوں بتلوں کی کیا مجاز تھی کہ آپ کے سامنے لب کھول سکتے یہ حکم بھی آپ کی رحمت اور کرم عظیم ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے یہ بھی آپ کا احسان و کرم ہے کہ یہ حکم دے کر آپ نے دراصل اپنے بندوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا چونکہ تقوا سے اللہ کی دوستی ملتی ہے یہ بھی ان کا کرم ہے کہ بھائی تم بس تقوا اختیار کر لو ہم تو ہماری دوستی لے لو اور اس میں فائدہ بھی بندوں ہی کا ہے گندے کام چھوڑائے اللہ نے گندی چیز تو چھوڑی دینی چاہیے اس کی اس کے بدلے میں اللہ اپنی دوستی عطا فرمایا جس طرح اللہ کا حکم بھی آپ کا احسان و کرم ہے کہ یہ حکم دے کر آپ نے دراصل اپنے بندوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے آپ نے اپنے غلاموں کو دوستی کی پیشکش کی ہے ورنہ منی اور حیض سے پیدا ہونے والے ناپاک بندے اتنے عظیم الشان مالک سے دوستی کا تصور کرنے کی بھی مجال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ دوستی کے لیے کوئی تو قطرے مشترک ہونی چاہیے تھی اور آپ کا اے خدا کوئی مزل اور ہمسر نہیں کہاں خالق کہاں مخلوق کہاں آپ قدیم اور واجب الوجود اور کہاں ہم حادث فانی سے نسبت آ رہا تھا عالم پاک ہم تو آپ کی دوستی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن آپ نے دوستی کی پیشکش فرما کر کرم کے دریا بہا دیے اور نا امیدیوں کے اندھیروں نے امید کا آفتاب طلوع فرما دیا کہ بس تقوا کو شرط ولایت ٹھہرایا ان اولیا ممتف ہو دیکھیے اگر اللہ فرض کر دیتے کہ ایک ہزار یا ایک سو نفل روزانہ پڑھنی پڑے گی ہماری دوستی چاہیے تھا تو بھی تو بھی سستا سودا تھا کہ نہیں اور ایک ہزار دفعہ اللہ اللہ کرنی ہوگی مثال اور ایک قرآن مجید روزانہ ختم کرنا ہوگا کیونکہ حقیقت تو بندگی کی یہی ہے انسان دنیا میں آیا اسی لیے کہ اللہ کی عبادت کرے تو جس اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے اگر انسان اپنا ایمان واقعی ایسا بنا لے کہ میں تو بندی اللہ کی بس عبادت ہی کروں گا کوئی کام نہیں کروں گا تو واپس کا یقین صحیح معنوں میں بن جائے تو واقعی اللہ تعالیٰ اس کو مفت میں کھلائے اس کی جگہ بھیج دیں گے اور ایسا ہوتا ہے اور یہ اللہ کو اسی طرح دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اگر اگر اللہ تعالیٰ یہ فرض کر دیتے کہ بھائی کم سے کم روزانہ سو اگر تحجد پڑھنی ہے اور پچاس نمازیں جو جیسے پہلے فرض ہوئی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفتے میں وہ پانچ رہ گئے اگر وہی پچاس رہتی اور صبح شام تو ہم پر فرض تھا نا بندگی اللہ کی کرنا پڑتا لیکن اللہ کا کتنا کرم اور ایسا ہے کہ اپنی دوستی اللہ نے رکھی تقوا کہ کام نہ کرو اور میری دوستی لو کچھ کام ہم نے منع کیے بس وہ کام نہیں کرو ہماری ہدایت دے دو اتنا اللہ کا کرم اور احسان ہے ہم تو آپ کی دوستی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن آپ نے دوستی کی پیشکش فرما کر کرم کے دریا بڑھا دیے اور نا امیدیوں کے اندھیروں میں امید کا آفتاب ضرور فرما دیا کہ بس تقوا کو شرط ولایت ٹھہرایا ان اولیاء المتقون اسی لیے یارئی اللہ کا عاشقانہ ترجمہ دلالت التظامی کے ساتھ یہی ہے کہ اے ایمان والو تم ہمارے دوست بن جاؤ لہذا تقوا کا حکم بھی آپ کی عظیم الشان رحمت ہے چون دعا عمل کرتی ہے اوجا دعائیں اے ہمارے بے مثل رب جب آپ نے خود ہم کو دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے تو یہ دلیل ہے کہ آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا چاہتے ہیں کیونکہ شاہ جب کسی چیز کو مانگنے کا حکم دے تو یہ دلیل ہے کہ وہ عطا کرنا چاہتا ہے اور باپ جب بچے سے کہتا ہے معافی مانگ تو یہ دلیل ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے بس حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعا آپ کو مطلوب ہے اور آپ کی رحمت آپ کی رحمت واقعہ سے بڑی ہے کہ اپنی مطلوب کو آپ رد فرمائیں جب آپ خود ہی چاہتے ہیں تو آپ اس کو رد کیسے فرمائیں گے بس ہماری دعاؤں کو اے کریم قبول فرمائے بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دعا سے بے توجہ اور ٹھیک سے نہ مانگنا واقعی بڑی محرومی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی ہے جب بندہ مانگ رہا ہے تو براہ راست اللہ اللہ سے اس کو شرف حاصل ہو رہا ہے دوسری عبادات جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن جب بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے تو راست اللہ سے مخاطب ہے کہ نہیں تو یہ بڑی بہت بڑی عبادت ہے اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ دعا مخل عبادت عبادت کا مغل ہے دعا اور ابھی یہ بھی راز کر دیا تھا کہ ایک حدیث پاک ہے اللہ ابھی دعا اصرار نہ کے مانگ ایسے بچہ اچھل اچھل کے مانگتا ہے نا دے دیں کسی طرح دے دیں یہ اللہ کو یہ آداب پسند آتی بندوں کی طرح مار پھر وہ جو چیز مفید سمجھتے ہیں وہ بندے کو دے دیتے ہیں اور جو چیز مفید نہیں سمجھتے اس کو آخرت میں رکھ دیتے ہیں اور جب آخرت میں پہنچتا ہے دیکھتا ہے میری فلاں دعا فلاں دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی اس کا بدلہ دیکھتا ہے کہ اس کا بدلہ جو اللہ نے مجھے دے رہے ہیں چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا تو وہ کہتا ہے کہ کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی اتنا بڑے بڑے اجر اللہ نے پاک کو آخرت میں رکھے ہوئے ہیں تو دعا مانگنے سے جو ہے غفلت نہ کرنی چاہیے اور خوب یعنی اگرچہ مختصر ہی مانگے لیکن خوب دل لگا کے مانگے خوب اور یقین کے ساتھ مانگے کہ ضرور اس کا مجھے کچھ نہ کچھ بدل اللہ تعالیٰ فرمائیں بعض اوقات وہی چیز دے دیتے ہیں جو مانگی جائے بعض اوقات اس کے بدلے کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں بعض اوقات وہ بھی نہیں دیتے کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں بعض اوقات کچھ بھی نہیں دیتے آخرت میں جب دے دیتے ہیں تو دعا کا فائدہ ہی فائدہ ہے اس لیے ہر نماز کے بعد خصوصاً ہمارے حضرت مولانا دورہ میرے مرشد محبوب حضرت مولانا شاہ عبد المکین صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کابت اللہ کو ایک نظر پہلی نظر دیکھیں تو مشہور ہے اور صحیح ہے کہ کابت اللہ کو پہلی نظر دیکھیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں جو دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی تو اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بس جو آپ گئے ایک نظر دیکھ لیا اب دوسری نظر ڈالو چوتھی نظر ڈالو کچھ بھی ہو نہیں ہر بار جب نظر ڈالیں گے وہ پہلی نظر ہی ہوگی ہر بار اللہ دعا قبول فرمائے لیکن میرے مرشد نے عجیب بات فرمائی کہ نماز کے بعد ہر نماز کے بعد اس سے بھی زیادہ اقرب موقع ہوتا ہے دعا کے قبول کا اس سے بھی زیادہ مقدس وقت ہوتا ہے نماز کے بعد تو نماز بندے کی معراج ہے مومن کی وہ بہترین عبادت ہے اس وقت سب سے زبردست قرب اللہ تعالیٰ کا بندے کو نماز میں ملتا ہے تو میرے مرشد نے فرمایا کہ نماز میں جو ہے بندہ معراج میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ معراج میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اس وقت جو دعا مانگی جائے گی اس کی قبولیت کا اس سے زیادہ وقت ہے جو کابت اللہ پر نظر پڑنے کا یہ دیکھو دین کا علم حاصل کرنا یہ قدر نظر کی بات ہے ہم کو تو نہیں پتا تھی حضرت کے علوم ہے ماشاء اللہ حضرت نہیں بات ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ کہ نماز کے وقت لوگ اہمیت یہی ہوتی ہے کہ بھائی وہاں جائیں گے یہ دعا مانگیں گے کس قدر شوق سے آدمی جاتا ہے کہ وہاں حج کرنے جائیں گے یا عمرہ کرنے جائیں گے جب کابت اللہ کو دیکھیں گے لوگ پوچھتے ہیں کہ اسے تم کیا مانگو گے تم کیا مانگو گے اب بعض لوگ دنیا ہی مانگتے جیسے ایک ایک مہمن جو ہے وہ آیا تو اس نے دیکھا ہے کھانا کعبہ کا غلاف پکڑ کے ایک شخص سے دعا مانگ رہا تھا اللہ میں پچاس روپے کا سوال پچاس روپے بار بار یہی کہہ رہا تھا تو اس نے جیب سے سو روپے نکال کے اس کو دیے تو جا میری مارکیٹ خراب نہ کر دے اللہ میں ایک کروڑ کا تو یہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں وہاں جا کے اللہ سے اللہ کو مانگ اصلی چیز تو یہی ہے دنیا بھی مانگنی ہے جائز دنیا جائز ہے مانگنا لیکن اللہ کی ذات سے اللہ کو مانگے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار حضرت امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جب وہاں پہنچے کاغت اللہ شریف تو علاقے کو پکڑ کر روتے روتے یہی دعا مانگ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلب کا جو اب اللہ ہمارے ہو جائیں گے تو سارے خزانے ہمارے ہیں ہے نا تو دعا کے بارے میں جو ہے ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ وہ بہت اعلیٰ موقع ہے بے شک اعلیٰ موقع ہے لیکن اس سے بھی بڑا موقع کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا اس لیے ہر فرض نماز کے بعد اچھا اس میں یہ بات ہے مردوں کے لیے کہ جب جماعت سے نماز پڑھیں تو جس نماز کے بعد فرض نماز کے بعد سنت موقع ہو تو اس وقت مختصر دعا کریں آپ نے دیکھا ہی ہوگا امار فوراً مختصر دعا کر لیتے ہیں اس وقت جو ہے مختصر دعا کر کے سنتیں سنتوں میں جلدی کرنی چاہیے سنت موقع اور جس نماز کے بعد سنتیں نہ ہو اس میں خوب دعا مانگی جتنی لمبی چاہے تو آپ یہ سنت موقع میں دیر نہ کرنی چاہیے ہم نے حضرت سے سنا تو نے فرمایا کہ یہ جو سنت موقع ہوتی ہے یہ فرض نماز پر کفایہ ہوتی ہے کہ اس میں جو تفصیلات رہ جاتی ہیں اس کے سمجھو یہ اس کا کفایہ ہو جاتی ہے اس لیے اس میں جلدی کرنی چاہیے باقی جو دوسری نمازیں ہیں اور رات کو اٹھ کے مانگنا اگر توفیق ہو جائے تو رات کو تو مانگنے کا مزہ ہی دوسرا ہے اس سے توفیق ہو جائے تو بڑا مبارک ہے بس میں اللہ تعالیٰ قبول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ